بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی سورت الفاتحہ مکی ہے اس میں سات آیتیں اور ایک رکو ہے مکی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں اور مدنی ان کو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں اکثر مفسرین کے نزدیک صورت الفاتحہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صورت الفاتحہ دو بار نازل ہوئی پہلی بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں لیکن راجح یہی ہے کہ یہ صرف ایک بار ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کے کئی نام ہیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اس صورت کے کئی نام آئے ہیں امام قرطبی نے اس کے بارہ نام بتائے ہیں جو اس طرح ہیں نمبر ایک الصلاح جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے قسم تو صلاح و بین ابدی نصفین الحدیث یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس حدیث میں سلاد سے مراد صورت الفاتحہ ہے اس صورت کا ابتدائی نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی ربوبیت الوحیت اور ملوکیت کا اعتراف ہے اور دوسرا نصف حصہ اللہ سے دعا و مناجات ہے نمبر دو الحمد اس لیے کہ اس صورت میں حمد کا ذکر ہے نمبر تین فاتحت الکتاب اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت مصحف کی کتابت اور نماز کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے نمبر چار ام الکتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کا نام ام الکتاب اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قرات کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے ایک توجہ اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معنی و مضامین کا ذکر اجمالی طور پر آ گیا ہے نمبر پانچ ام القرآن امام ترمزی نے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد ام القرآن ہے ام الکتاب ہے اور سبع مسانی ہے نمبر چھ السبع المسانی اس لیے کہ یہ صورت سات آیتوں پر مشتمل ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیتوں کا اعادہ ہوتا ہے نمبر سات القرآن العظیم اس لیے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر کیا گیا ہے نمبر آٹھ اشفا امام دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی شفاء من کل داء یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے نمبر نو الرقیہ یعنی دم اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے سانپ کا زہر اتر گیا تھا کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ دم ہے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی نمبر دس الاساس امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے جب کبھی بیمار پڑو تو اس صورت کے ذریعے شفا حاصل کرو نمبر گیارہ الوافیہ سفیان بن عوینہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی یعنی دیگر صورتوں کی طرح اسے نصف نصف دو رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں اس لیے اس کا نام الوافیہ ہے نمبر بارہ الکافیہ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ یہ صورت دوسری صورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے لیکن دوسری صورتیں اس کے بدلے میں کافی نہیں ہوتی ہیں اس لیے اس کا نام الکافیہ ہے اس کی فضیلت یہ صورت قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح حدیثیں آئی ہیں یہاں کچھ حدیثوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے نمبر ایک ترمزی اور نسائی نے ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی صورت نہیں اتاری اسی کو سبع مسانی بھی کہتے ہیں نمبر دو مسند احمد میں ہے کہ ابو سعید بن المعلہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت سکھاؤں گا پھر آپ نے انہیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دی اس حدیث کو امام بخاری ابو داود نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے نمبر تین امام مالک نے معطا میں روایت کی ہے کہ ابو سعید مولا عامر بن قریض نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جیسی تورات و انجیل میں نہیں اتاری گئی اور نہ ہی قرآن میں ویسی کوئی دوسری صورت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو انہوں نے الحمد رب العالمین پڑھی آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے نمبر چار امام احمد نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت سورہ فاتحہ ہے نمبر پانچ اس سورہ کریمہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھونکنے سے سانپ کے کاٹے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے امام بخاری نے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک بار سفر میں تھے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور بتایا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے تو ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ دم کرنا جانتا ہے اس نے دم کیا تو سانپ کا زہر اتر گیا اس نے اسے تیس بکریاں دیں اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم دم کرنا جانتے تھے اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے ہم نے کہا کہ بکریوں کے معاملے کو ایسے ہی رہنے دو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں جب ہم مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرتے وقت میرا بھی ایک حصہ رکھنا اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داود نے بھی روایت کی ہے امام مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے نمبر چھ امام مسلم اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اس سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو دو نور دیے جانے کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ان کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا بدل آپ کو دیا جائے گا نمبر سات سورہ فاتحہ کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تین بار دہرایا اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے مسلم نسائی معطا مسند احمد نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام اور مقتدی سب پر واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جن حضرات نے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں سمجھا ہے ان کی مشہور دلیلیں یہ ہیں الف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور دھیان دے کر سنو العراف آیت دو سو چار اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے اور نماز میں قرات فاتحہ کے وجوب سے متعلق حدیثیں خاص اور بہت ہی واضح اور سریح ہیں اور اس آیت کی تخصیص کرتی ہیں با ان کی دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ مالی انازع القرآن یعنی کیا بات ہے کہ نماز میں لوگ میرے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن و انہ لا بها یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ابو داود ترمزی نسائی جیم ان کی تیسری مشہور دلیل یہ حدیث ہے من كان له امام فقراءة الامام له قراءة یعنی اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی کراط اس کی کراۃ ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں محدثین کا کلام ہے وجوب کرات فاتحہ والی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے یہ قابل قبول نہیں لیکن اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ وجوب کرات والی حدیثیں اس کی تخصیص کرتی ہیں یعنی جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کی قرات کے بعد امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوگی اب آئیے ان صحیحہ پر ایک نظر ڈالی جائے جن کی بنیاد پر محدثین کرام کی کثیر تعداد نے فاتحہ کی قرات کو امام اور مقتدی سب کے لیے واجب قرار دیا ہے نمبر ایک ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابھی گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہوگی آپ نے یہ بات تین بار دہرائی ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہم لوگ تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ دل میں پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے الحدیث مسلم نسائی معطا مسند احمد نمبر دو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کفایت نہیں کرتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے صحیح ابن خزیمہ نمبر تین عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا متفق علیہ نمبر چار ابو حریرا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دینے کا حکم دیا لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زادہ یعنی نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ اور قرآن کا کچھ اور حصہ نہ پڑھا جائے ابو داود یہی قول صحابہ اکرام میں عمر بن خطاب عبداللہ بن عباس ابو حریرا ابئی بن کعب ابو ایوب انصاری عبداللہ بن عمر بن العاص عبادہ بن سامت ابو سعید خدری عثمان بن ابالعص قوات بن جبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ کا ہے امہ اکرام میں شافعی احمد مالک اوزائی وغیرہ کی یہی رائے ہے یہ سبھی حضرات نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرات کو واجب قرار دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بندوں کو مردود شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے فرمایا خُذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم العراف آیت 199 200 اور فرمایا وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون المومنون آیت ستانوے اٹھانوے اور فرمایا ادفع باللتی ہی أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فصلت آیت چونتیس تا چھتیس ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان سے پناہ مانگنے کی نصیحت کی ہے کیونکہ جنوں کا شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے جو کسی بھی بھلائی اور احسان کو نہیں مانتا اور ہر وقت اس کے خلاف سازش میں لگا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں اللہ کے ذریعے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنے کی بڑی اہمیت ہے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر کہتے سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك پھر تین بار لا غیر کہتے پھر کہتے من من نفی ونفخه ونفثه ابو داود نس ترمزی ابن ماجا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من من الشیطان الرجیم نفخه معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں گالی گلوچ کیا ان میں کا ایک آدمی اتنا زیادہ غصہ ہوا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا اس کی ناک غصے سے پھٹ جائے گی آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے اگر وہ کہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے معاذ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سا کلمہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہے انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم الحدیث احمد ابو داود ترمزی نسائی اسی حدیث کو حافظ ابو یعلا موسلی نے ابئی بن کاب سے روایت کی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم عام حالات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا خاص طور پر حکم دیا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں تو پہلے اللہ کے ذریعے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگ لیں صورت النحل میں ہے فیض قرآن القرآن فستاز بلّہ من شیطان جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کے ذریعے مردود شیطان سے پناہ مانگ لو اسی آیت کے پیش نظر جمہور علماء کا قول ہے کہ نماز کے علاوہ دیگر حالات میں قراءت قرآن کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے حالت نماز کے بارے میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے قبل اعوذ باللہ سری یا جہری طور پر پڑھ لیا جائے کیونکہ یہ آیت قرأت قرآن کی تمام حالتوں کو شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کس صورت کی آیت ہے صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مصحف تیار کیا اور جس کی تمام صحابہ کرام نے تائید و توثیق کی اس مصحف میں سورہ برات کے علاوہ تمام صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی گئی اس مصحف میں کوئی بھی ایسی چیز نہ لکھی گئی جو قرآن کریم کا حصہ نہ تھی نہ صورتوں کے نام لکھے گئے نہ ہی آیتوں کی تعداد اور نقل آمین تاکہ کوئی شخص اللہ نہ کرے غیر قرآن کو قرآن سمجھ لے اس تمام تر احتیاط کے باوجود بسم اللہ صرف ایک صورت کے علاوہ تمام صورتوں کی ابتدا میں لکھی گئی جن کی تعداد ایک سو تیرہ ہے یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ بسم اللہ سر نمل کی ایک آیت کا بعض حصہ ہونے کے علاوہ ایک مستقل آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر صورت کی ابتدا سے پہلے اترا کرتی تھی اور اسی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان پاتے تھے کہ ایک صورت ختم ہو گئی اب دوسری صورت کی ابتدا ہونے والی ہے اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صورت کی انتہا اور دوسری صورت کی ابتدا اس وقت تک نہیں جانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے سرے سے نازل نہیں ہوتی تھی اس حدیث کو ابو داود اور حاکم نے صحیح صنعت کے ساتھ روایت کی ہے یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اس کے بعد علماء اکرام کا اختلاف رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سورہ برات کے علاوہ یہ ہر صورت کی ایک آیت ہے تو گویا سورہ فاتحہ کی بھی ایک آیت ہے امام مالک ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ ہی کسی دوسری صورت کی داود ظاہری کا خیال ہے کہ ہر صورت کی ابتدا میں یہ ایک مستقل آیت ہے لیکن کسی صورت کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ بآواز بلند پڑھی جائے یا آہستہ اس اختلاف کی وجہ سے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنے کے بارے میں ام اکرام کا اختلاف ہو گیا ہے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مستقل آیت ہے کسی صورت کی آیت نہیں وہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے گی اور جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ برات کے علاوہ ہر صورت کی آیت ہے ان میں امام شافعی اسے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ اور ہر صورت کے پہلے بآواز بلند پڑھنے کے قائل ہیں ان لوگوں نے ابو حریرہ ابن عباس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے مروی احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں اس بات کی سراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بآواز بلند پڑھی دیکھیے ابن کثیر وفت القدیر لیکن خلفۂ عربہ احمد بن حنبل اور سفیان سوری وغیرہ کی رائے ہے کہ نماز میں بسم اللہ بآواز بلند نہیں پڑھی جائے گی ان لوگوں نے امام مسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات الحمد رب العالمین سے شروع کرتے تھے اسی طرح صحیحین کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی یہ حضرات ابتدا الحمد رب العالمین سے کرتے تھے چونکہ دونوں ہی قسم کی حدیثیں صحیح ہیں اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کبھی آہستہ پڑھی اور کبھی بآواز بلند اور جس صحابی نے جیسا دیکھا ویسا بیان کیا بہتر یہی ہے کہ کبھی آہستہ پڑھی جائے اور کبھی بآواز بلند تاکہ دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل ہو جائے اور ائمہ اکرام کا اجماع بھی ہے کہ چاہے بسم اللہ بآواز بلند پڑھی جائے یا آہستہ نماز کی صحت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا بسم اللہ کی فضیلت قرآن کریم کی کئی آیتوں اور کئی صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا باعث خیر و برکت اور اللہ کی نصرت و حمایت اور تائید و حفاظت کا سبب ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مکھی کی مانند حقیر بن جاتا ہے اسی لیے کھانے پینے جانور ذبح کرنے بیوی سے مباشرت کرنے وضو کرنے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور تمام دوسرے کاموں کے کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہے بسم اللہ کا معنی یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آدمی جب کوئی کام شروع کرنا چاہے تو اس کی ابتدا کرتے وقت نیت کرے کہ میں اس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتا ہوں اللہ رب العالمین کا مخصوص نام ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دیگر تمام صفات اسی مخصوص نام کے وصف کے طور پر بیان ہوئی ہیں رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے لیے اس نام کا استعمال جائز نہیں الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ کی صفت ہیں اور رحمت سے ماخوذ ہیں دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے الرحمن میں الرحیم سے زیادہ مبالغہ ہے اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ الرحمن رحمت کے تمام اقسام کو عام ہے اور دنیا و آخرت میں تمام مخلوق کو شامل ہے جبکہ الرحیم مومنین کے لیے خاص ہے اللہ نے فرمایا وکان نب المنین رحیمہ الحضاب آیت تینتالیس بعض علماء تفسیر الرحمان کو تو احسان عام کے لیے مانتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت اس کی تمام مخلوقات کے لیے عام ہے لیکن الرحیم کو مومنین کے لیے خاص نہیں مانتے انہوں نے ان دونوں صفات کی ایک بڑی اچھی توجیح بیان کی ہے جو عربی زبان کے مدلول کے بالکل موافق ہے وہ کہتے ہیں کہ لفظ الرحمان سے مراد وہ ذات ہے جس کی نعمتوں کا فیض عام ہے لیکن یہ فعل عارضی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عربی میں اس وزن کے اوصاف فعل کے عارضی ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور لفظ الرحیم دائمی اور مستقل صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے اس لیے جب عربی زبان کا سلیقہ رکھنے والا آدمی اللہ کی صفت الرحمن سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ذات جس کی نعمتوں کا فیض عام ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ رحمت اس کی دائمی صفت ہے اس کے بعد جب وہ الرحیم کہے تو اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ رحمت اس کی دائمی اور ایسی صفت ہے جو اس سے کبھی جدا ہونے والی نہیں محاسن التنزیل جل دو صفحہ چھ یہاں ایک اور بات ذکر کر دینے کے قابل ہے الرحمن نام اللہ کے ساتھ خاص ہے غیر اللہ کے لیے اس نام کا استعمال جائز نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلد اللہ ابد تدعو فلح الاسماء الحسن السرا آیت 110 جب کہ الرحیم غیر اللہ کی صفت یعنی اس کی حیثیت و کیفیت کے مطابق بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا بالمؤمنین رعوف الرحیم یعنی وہ مومنوں کے ساتھ رافت الرحمت کا سلوک کرنے والے ہیں التوبہ آیت 128 اللہ کے اسماع و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے ام صلف کے نزدیک یہ متفق علیہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات پر اور اس کی صفات پر مرتب شدہ احکام پر ایمان لانا واجب ہے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اللہ کے جو اسماع و صفات ثابت ہیں ان پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح ثابت ہیں نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے گی اور نہ ہی ان کی تعویل کی جائے گی اور نہ انہیں معطل قرار دیا جائے گا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا استوا معلوم ہے اس کی کیفیت مجہول ہے اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے مثلا الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ بڑا ہی رحمت والا اور بہت ہی مہربان ہے اسے ہر چیز کا علم ہے یہی قاعدہ تمام صفات الہیہ کے بارے میں جاری ہوگا صلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے اور اسی طریقے کو اختیار کرنے میں ہر بھلائی ہے